کے مسافر ابن علی تیرے نازی اٹھا اللہ نے تیرے ناز بھی بڑھا اللہ نے ہے شان خدا کا مظہر تو اور رفعت دی دم سے اور رفعت دی تیرے دم سے کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ حبیب خدا تیری دید حدید حبیب الہ پہلے میں نے خدا لکھا تھا لیکن ابھی جب پڑھ رہا تھا نا تو ایک عروض ایک علم شیر کا مسئلہ آ گیا کہ یہ ایفا لازم آ رہا ہے ایک لفظ کو تکرار کے ساتھ ایک ہی معنی میں لینا یہ ایفا ہے تو ایتا سے بچانے کے لیے خدا کی جگہ الہ کا لفظ آ گیا تاکہ تکرار نہ آئے وہ اس لیے نہیں سی قاعدہ ہاں، آیا جس جی نے پڑھن لگا نا تو فوراً اللہ تعالی گیا بھی یار ایتا لازم آ رہا ہے دو یعنی لفظ بار لفظ کا تکرار کرنا ایک شیر کے اندر تکرار کر دینا ایک ہی معنی میں اے علم, علم شیر دے اندر عیب شمار کر دینا وہ فوراً پھر میں کبھی الہ بدلو تاکہ تکرار نہ ہو یہ نہ ہو جائے تیرا خون ہے خون حبیب خدا دید حبیب علا تیرا دشمن دشمن دین خدا تیرا دشمن دشمن دین خدا ہے فرق اٹھا اللہ نے کربل کے مسافر زخموں کے ہار تھے پاؤں تک ہاتھوں میں خون کی میں دی تھی دولہا کی شادی پر سارے باراتی بلا اللہ نے کربل کے مسافر ابن علی نشانی ایک طرف کربل کی زمین پر کلیوں سے کیا پھول کھلا اللہ نے یعنی جب تک یہ جوان شہید نہیں ہوئے تھے تو ناچیز نے ان کو کلیوں سے تشکیل دی ہے کیونکہ کلی جو ہے وہ کھلی نہیں ہوتی نا یعنی پتیاں اس کی جدا نہیں ہوتی تو ان کے آزاد جسم شریف کے وہ اپنے اپنے محل مقام پر تھے ابھی جدا نہیں ہوئے تھے تو ان کو کلیاں کہا جب شہید ہوئے سر سے تن جدا ہو گیا تو اس کو تشویر دیا کہ پتی کھل گئی پتی جدا ہو گئی پتی پتیوں سے جدا ہوتی ہے تو پھول کھل جاتا ہے کیسا عجیب اشتہار ہے قاسم کی جوانی ایک طرف اکبر کی نشان زمین پر کلیوں سے وہ پھول کھلا اللہ نے کربل کے مسافر ابن علی اسوار بخاری پر لفظ الف حرف الف ظاہر کیا اسواری جن کی دوش نبی اور بستر تھا آ گوش وہ ناز بھرے شاہی ادھر شاہی ہیں پھر اگوں ہوں کی پیا وہ ناز برے والے غربت میں اللہ نے ہوں سمجھے مسافری غربت مانا کبھی علی کی گود ہے اور کبھی کربلا کے جنگل کی مسافری ہے یہ دین کی خاطر ہو رہا ہے ہاں۔ پھر اللہ جاؤ تھے بسائے جاؤ ٹک جاؤ ہاں نا غربت میں بسائے جا کے بس گیا رہ گئے اتنے شہادت ہو گئی اتنے سارا کچھ پکا ٹکانا لگ گیا پیغمبر کے بدلے ہزاروں قتل کیے حق میں بزرگ لوگ فرماتے ہیں اگر کسی بادشاہ کا وزیر یا غلام جہاں بادشاہ بیٹھا ہو اس کے ساتھ بیٹھا ہو خدمت کے لیے تو دوسرے بادشاہوں کے برابر کا تو نہیں بن جائے گا سمجھ نہیں آ رہی نقطہ بتا رہا ہوں مت کوئی فضیلت سمجھے اس سے یہ نقطہ الف ثانی نے لکھا مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں مثال دیتا ہوں آپ نامدار دار صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں سب نبیوں سے پہلے داخل ہوں گے لیکن نبی پاک سے پہلے حضرت بلال داخل ہوں گے ہاں؟ کیوں داخل ہوں گے